ان مجاہدین کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے ان مجاہدین کی وجہ سے آج پاکستان پہ اللہ کی برکات نازل ہوتی ہے کشمیر کا پورا بارڈر ان مجاہدین نے محفوظ کیا انڈیا حملہ نہیں کر سکتا افغانستان کا سارا بارڈر ان مجاہدین نے محفوظ کیا رشیا تاجکستان ازبکستان اور دوسرے ممالک پاکستان پہ حملہ نہیں کر سکتے ان مجاہدوں کی راتوں کی دعاؤں کی وجہ سے یہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا ورنہ آج عورتیں ننگی ناچ رہی ہیں گلی گلی میں زنا ہو رہا ہے گلی گلی میں شراب بیچی جا رہی ہے اور تو اور سوابی کے مسلمانوں اخبارات میں ایسے واقع آ گئے کہ کیبل نیٹ ورک کے اوپر وی سی آر دیکھتے ہوئے باپ نے جب فلم دیکھی تو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا بھائی نے اپنی بہن کو ننگا کیا اس ملک میں کون سا ایسا گنا ہے جو آج نہیں ہو رہا پرسو کے اخبار جنگ اخبار کو اٹھا کے دیکھو برطانیہ کا ایک سکھ لکھتا ہے کہ میں ہر سال پاکستان تین چار مرتبہ جاتا ہوں دو سو ڈھائی سو لڑکیوں کے انٹرویو لیتا ہوں ان لڑکیوں کو بدکاری کے لیے برطانیہ لے کر جاتا ہوں اگر ایک سکھ کو اجازت ہے اگر ایک ہندو کو اجازت ہے کہ یہاں کی بیٹیوں کو اٹھا کے باہر لے جائے تو ان مجاہدوں کا کیا قصور ہے انہوں نے ماؤں کے دوپٹوں کی حفاظت کی ہے انہوں انہوں نے بہنوں کے آنچل کی حفاظت کی ہے یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں تب آسمان سے آنے والا عذاب رک جایا کرتا نارے